لهم مما الحساب ان لوگوں کو اپنی کمائی یعنی دعا کا ایک حصہ ضرور ملے گا اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو لوگ دنیا و آخرت دونوں کی کامیابی کی دعا کرتے ہیں اللہ ان کی دعا قبول کرتا ہے اور پوری دعا نہیں تو اس کا ایک حصہ ضرور انہیں ملتا ہے آیت میں کمانے سے مراد دعا کرنا ہے